اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کام اسے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کام اسے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے